اور اللہ میں کوئی حجاب کوئی پردہ نہیں ہے سو دفعہ لا الہ الا اللہ پڑے گا قیامت کے دن اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ چودھری رات میں جیسے چاند چمکتا ہے ویسے چمکا دیں گے صلی اللہ لائنا لائن لائے لائے لائے لا لائے لائے ل ہے آف لائن ہی بٹ یار یہ دیدار والا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یعنی کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے بہت ہی پیارا ماشاء اللہ کلمہ اللہ نے دیا پھر آگے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہی کی ہمیں نقل کرنی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ 拉。 کر لیتے ہیں پہلے اللہ پہ جل جلالو کہنا واجب ہے مردوں کے لیے ذکر ہے خواتین صرف سن لیں بہت ہی زیادہ کبھی دل چاہے تو دس دفعہ اللہ اللہ کا ذکر کر لیں مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں ہلکا سے چلا دیں پنکھا ریگولیٹر ہے کیا جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا بال بال شہد کا دریا ہو جاتا ہے مجھے ایسا مجھے اللہ کے نام میں مزہ آتا ہے کہ میرا بال بال جو ہے وہ شہد کا دریا ہو جاتا ہے اور حضرت والا رحمۃ اللہ کو رومی ثانی کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی نام لیتے تھے اللہ تعالیٰ کا نام <clears throat> کہ ان کے مزے آ جاتے تھے حضرت والا فرماتے تھے اللہ کے نام میں اتنا مزہ ہے اتنا مزہ ہے کہ سارے مزے اس کے سامنے فانی ہیں تو ایک دفعہ تھوڑا سا اللہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں تو لے اللہ کا نام تیرے سب بنیں گے کام اللہ اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو اور اللہ اللہ کیا کرو دودھ بتاشا پیا کرو <laughs> یہ حضرت والا سے یہ باتیں سنی ہیں <clears throat> تو پہلے اللہ پہ جل جلالو کہنا واجب ہے ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ بہشتی زیور میں لکھا ہوا یہ مسئلہ کہ پہلے اللہ پہ جلا جلالو کہنا واجب ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ایک مجلس میں ایک دفعہ درو شریف پڑھنا واجب ہے اسی طرح پہلے اللہ پہ جلا جلالو کہنا بھی واجب ہے اللہ جل جلالہ تعالی شانہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام عاشقانہ لو یہ سوچئے کہ ایک تو زبان سے اللہ نکلنا ہے دل میں بھی زبان ہے اس سے بھی اللہ نکلنا ہے اور اس طرح کہ اللہ اور اللہ میں ہماری آہ شامل ہے جب گناہ سے بچتے ہیں برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں انتقام نہیں لیتے معاف کر دیتے ہیں تو دل سے آہ نکلتی ہے تو یہ دلیل ہے کہ اللہ ہی ہمارا اللہ ہے اور ہماری آہ کا سوائے کوئی سننے والا نہیں ہے حضرت والا کے کتنے سارے اشعار ہیں کہ میرا کوئی نہیں آہتے میں آہ آئی نا میرا کوئی نہیں آہ کوئی <laughs> تیرے سے آہ آ گئی اور بہت سارے اس طرح حضرت والا کے اشعار ہیں تو آہ اللہ کے نام میں ہماری آہ چھپی ہوئی ہے اللہ جل جلالہ تعالی شانہ اللہ اللہ اسی طرح حضرت فرماتے ہیں حسین و جمیل لڑکی حسین جمیل لڑکا برابر سے گزر گیا اس نظر اٹھا کے نہیں دیکھا گوشہ چشم سے بھی نہ ان کو دیکھا کرنا <laughs> تو دل سے آہ نکل گئی خون تمنا کیا آہ نکل گئی دل سے اسی طرح شدید خواہش حرام خواہش ہو رہی ہے فیس بک کا اکاؤنٹ پہ گندی تصویریں دیکھ لوں یا ہاتھوں سے جوانی برباد کر لوں یا اور کوئی انٹرنیٹ کی گندی رنگینیاں دیکھ لوں اس نے نہیں دیکھا اور لڑکی اپنی طرف بلا رہی یونیورسٹی کے اندر دفتر کے اندر کہ آ جاؤ مجھ سے باتیں کرو خوب چبا چبا کے باتیں کر رہی ہیں <laughs> یا اور بھی کہیں ایسی جگہ پہ خالہ کی بیٹیاں بلا رہی ہیں تایا کی بیٹیاں چچا کی بیٹیاں یا کوئی لڑکی ہے اس کو تایا کا ابو بلا تایا کا ابو تو نہیں کہیں گے <laughs> تایا کا بیٹا خالہ کا بیٹا چچا کا بیٹا وہ بلا رہے ہیں لڑکی کو جوان لڑکی ہے اس کو بلا رہے ہیں چچا کے لڑکے ماموں کے لڑکے ان سے تو پڑتا ہے خواتین کا بلا رہے ہیں اس کی آہ نکل گئی وہ نہیں جاتی اس طرف تو آہ نکلی دلیل ہے کہ ہمارا اللہ ہی ہمارا اللہ ہے اس کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ پہ نام لیا جائے بھلے گار انسان بھی نام لے میں بھی گنہ گار ہوں اللہ ہمیں بھی اللہ والا بنائے تو کلو بنی آدم خطاؤن تو اللہ کا نام ایسا ہے جہاں جس جگہ پہ نام لے لی جائے وہ جگہ وہ تصویر وہ کپڑا وہ سب برکت والا ہو جاتا ہے اللہ کا نام اتنا بڑا نام ہے اللہ اللہ <laughs> وہ انگلش انگلش صاحب صاحب والے وائس ناٹ کمنگ کلیئر اچھا بھائی یہ اشعار مجھے بہت ہی اچھے لگتے ہیں بہت دفعہ پڑھے مجھے تو یہ جہاں بے آسما معلوم ہوتا ہے جب اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے حضرت والا کے مقام تھا عارف اللہ شیخ الجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے اشعار ہیں بہت ہی عجیب و غریب گناہوں سے جو ظالم شاد معلوم ہوتا ہے جو گناہوں سے خوش ہوتا ہے اپنی نفس کو خوش کرتا ہے روح خوش نہیں ہوتی روح کو تو بھی تکلیف ہوتی ہے گناہوں سے جو ظالم شاد معلوم ہوتا ہے مٹانا نفس کا اس کو گرا معلوم ہوتا ہے نفس کو تو بن کیا ہے بیچ میں یعنی اپنی بد نظری اپنی حرام خواہشات اس سے کوئی تھوکنا برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا اپنی رائے پہ قائم ہے کیسے اس کو اللہ ملے گا مٹانا نفس کا اس کو گرا معلوم ہوتا ہے اس کو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے پہلے ہی بہت پہلے بھی عرض کیا تھا ایک صبح بھی ایک دوست کو بتایا کہ حضرت والا فرماتے تھے کہ بھائی یہ نفس کی دیوار گرا دو اور یہ جو اینٹیں لگی ہیں نفس کی دیوار یہ خود رائے گی گراتے جائیں تو پانی میں گریں گی چھپ چھپ آواز آئے گی <laughs> جب ایک بنی ہوئی دیوار ہے چھوٹی چھوٹی اینٹوں کی اس کو جب پانی میں گرائیں گے تو چھپ چھپ آواز نہیں آئے گی پھر اللہ تعالیٰ ملتے رہیں گے <clears throat> نفس کی دیوار کو گرانا پڑے گا اپنی جو رائے ہم نے جو عادتیں ہمیں پڑ گئی ہیں گناہوں کی اس کو گرانا پڑے گا پھر دیکھیے اللہ کیسے ملتا ہے شیخ کے سامنے حضرت فرمائے تھے یہ بڑے حضرت والا کا ایک بیان ہے اس میں لکھا ہوا ہے حضرت والا نے کہ فرمایا تھا کہ بھائی شیخ کے ساتھ کھل جاؤ کھل جاؤ شیخ کے ساتھ خط میں کھل کے اپنی باتیں لکھ دو پرچہ نکالو اور سب باتیں کھل کے لکھ دو گناہوں سے جو ظالم شاد ماں مفتی امن صاحب کی یہ طرز ہے اور اس وقت وہ دادا شیخ کے پاس ہیں بنگلہ دیش والے کیونکہ وہ شاید برما کے مسلمانوں کی وجہ سے وہاں تشریف لے گئے وہی خانقاہ میں ٹھہرے ہیں ان سے بڑے بیانات وہاں ہو رہے ہیں تو یہ انہی کی طرز ہے گناہوں سے جو ظالم شاد معلوم ہوتا ہے مٹانا نفس کا اس کو گرام معلوم ہوتا ہے جو ڈرتا ہے خدا کی راہ میں خون تمنا سے جو ڈرتا ہے خدا کی راہ میں خون تمنا سے وہ ظالم ننگ روبا ہے جہاں معلوم ہوتا ہے وہ ظالم ننگ روبا ہے جہاں معلوم ہوتا ہے جو اللہ کے ہنسنے میں ڈرتا ہے خونے تو منع نہیں کرتا ننگے روبا ہے یعنی لومڑی بھی اس پہ شرما جائے ایسا وہ شخص ہے تو شیر خدا بنا ہے مسلمان مرد کو اور عورت کو اللہ نے بہت بڑی کلمے کی دولت دی ہے تو کلمے کی دولت ہوتے ہوئے اور اللہ کے سے ڈرتا نہیں ہے تو وہ بظاہر مسلمان ہیں مگر اندر سے لومڑی آنا مزاج رکھتا ہے کیونکہ یہودیوں کافروں کے طریقوں پہ چل رہا ہے کیونکہ دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ شیخ سے چھپا رہا ہے وہ ظالم ننگ روبا ہے جہاں معلوم ہوتا ہے سبحان اللہ کیا شعر ہے پھر آگے اس کے دوسرا شعر حضرت بڑا اچھا ایک تو جو ڈر رہا ہے جو نہیں کر رہا خون تمنا وہ لومڑی کی طرح لگ رہا ہے اور جو لیتا ہے اس اسے آگے حضرت والا فرما رہے ہیں جو کر لے نف سے قابو میں تو وہ میں تو کر لے نفس سے ام جیسے ہمارے حضرت نے کر لیا ماشاء اللہ موجودہ مرشد خود بے زمانہ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دار کا تم عالیہ کیونکہ وہ اس وقت زندہ ہیں باقی ہمارے موجودہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظر آتا ہے جو کر لے نفس امارا کو قابو میں تو وہ سالک فقیری میں بھی سلطان جہاں معلوم ہوتا ہے فقیری میں جہاں معلوم ہوتا ہے یہ خاکی ذکر کی برکت سے ہے فوق سما لیکن زمین پر بھی نزول آسمان معلوم ہوتا ہے ذکر کرتا ہے تو اس کا تعلق آسمان والے سے ہو گیا تو وہ آسمان سے بھی اوپر لا الہ الا اللہ وہ جو ہے اللہ اور لا الہ الا اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے تو پردے اٹھے ہوئے بھی پردے بھی اٹھ جاتے ہیں اور اللہ سے بغیر حجاب کے کلمے کے ذریعے ملاقات ہوتی ہے فوق السما سما یعنی شاہ آدم سے اوپر اس کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے جب ذکر کرتا ہے تو آگے فرما رہے ماشاء اللہ دوا میں ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت کہ ان کو بھولنا کو ہے گرا معلوم ہوتا ہے سہانند دوا میں یعنی مستقل ذکر کرنے سے دوا میں ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت کہ ان کو بھولنا کو ہے گرا معلوم ہوتا ہے بالکل پہاڑ کی طرح لگتا ہے کہ میں اللہ کو بھول جاؤں اور بھول کے دس منٹ کے دس سیکنڈ کے یا دس منٹ کے لیے گناہ کروں پھر آگے فرما رہے ہیں گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے یہ کون سا غم ہے آخرت کا غم ہے گناہوں کا غم نہیں ہے گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے سبحان اللہ ایسے حضرت والا پہ اللہ نے گزارے میسا رحمۃ اللہ موجودہ شیخ پہ بھی ہمارے موجودہ شیخ کا تو پتہ نہیں چلتا کیا کون سے غم سے گزر رہے ہیں ماشاء اللہ گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے مجھے تو یہ جہاں بھی آسماں معلوم ہوتا ہے واہ واہ پھر آگے فرما رہے ہیں حقیقت میں تیرا ہی آستا داتا ہے عالم کا مگر اسباب کا پردہ یہاں معلوم ہوتا ہے اصل آستہ اللہ کا آستہ ہے تاکہ یہ پیروں کے پاس جا کے مانگنا ان کے صدقے تو مانگ سکتے ہیں ان کی قبروں پہ جا کے مانگنا جائز نہیں ہے <clears throat> سارا عالم کا داتا اللہ تعالیٰ ہے پھر آگے فرما رہے ہیں کرم ہے دل پہ مالک کا بفیض مرشد کامل کہ ہر ذرہ یہاں ان کا نشان معلوم ہوتا ہے سبحان اللہ چمن میں جس کی تھی تنقید ہر دم ہر نشے من پر دھواں دیتا اسی کا آشیاں معلوم ہوتا ہے جس اللہ والے لوگ تنقید کرتے تھے وہی دھواں دے رہے ہیں وہ سب علماء کا سردار بنا ہوا جیسے ہمارے شیخ ہیں اولی اللہ کے سردار بنے ہوئے ماشاء اللہ علما سر آنکھوں پہ بٹھا رہے ہیں ہمارے موجودہ شیخ کو فرما رہے ہیں ہمارے پہلے حضرت پہ اعتراض کرتے تھے حضرت والا پہ بھی عظمی المسار رحمۃ اللہ پہ بھی اور پھر وہی لوگ کندھوں پہ اٹھاتے ہیں ہمارے شیخ پہ بھی یہ تو ہر وقت بس آنکھوں کو بچاؤ آنکھوں کو بچاؤ گناہ چھوڑو اب کیسا قدر کی جامع شفیع لاہور والوں نے ہمارے حضرت والا کی فرما ہیں کہ ہمارے ہمارے نالے درد محبت پر تعجب کیا یہ انعام نگاہیں آخری شعر ہے یعنی یہ کسی اللہ والے کے نالے درد محبت تعجب نہ کریں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑی بہت عبادت کرتے ہوں گے نہیں ان پہ اللہ والوں کی خاص نظریں پڑی انہوں نے اللہ والوں کی دعائیں لی ہیں جیسے ہمارے شیخ ہیں موجودہ مرشد ہیں آخری شعر ہے خدا کے فضل سے نسبت جسے حاصل ہوئی اختر پھر اس کا فیض فیض بے ہوتا ہے ماشاء اللہ جی شعر ہے یعنی اس کا فیض بالکل عام ہو جاتا ہے جیسے ہمارے شیخ کا ہے ابھی سلام پھیرا نہیں کہ دو تین لوگ پیچھے کھڑے ہیں <laughs> کہیں بھی جاتے ہیں ماشاء اللہ عجیب فیض نسبت حاصل ہو گئی اب توازو مٹا دیا اپنے آپ کو بالکل مٹا دیا کچھ سمجھتے ہی نہیں اپنے آپ کو ہم تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو <laughs> ایک صاحب بیوقوف عجیب آدمی بولنے لگتا ہے میں میر صاحب بنی ہوں <laughs> میں نے کہا واہ میسج آیا صبح میں کہا پاگل ہو گئے لگتا ہے کہ میسج نہیں کیا اس کو میں نے کو میر صاحب کوئی بن سکتے ہیں ان کے مجاہدات ہاں خوش فہمیاں دیکھو اپنی عمل کچھ ہے نہیں میر صاحب <laughs> عارف شیخ الرا والا جب مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی بہت زبردست مواحض اختر ہے جو خون تمنا سے حضرت والا ہمارے شیخ ثانی حضرت والا سید شاہ میر صاحب رحمۃ اللہ بستر پہ بیٹھ کے کس کس مجاہدہ سے لکھی ماشاء اللہ مواعظ اختر ڈائلسس ہوتا تھا ڈائلسس کے دوران یہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جس سے اس کا ڈائلسس ہو اس کیا حال ہوتا ہے اس کا روزانہ پہلے ایک دن چھوڑ کے ہوتا پھر روزانہ ہونے لگا اور اس میں اس مجاہدات سے یہ کتابیں لکھی گئیں اور پھر حضرت والا خود اتنے مجاہدات سے اپنے عزت کو اپنی ہر چیز کو داؤ پہ لگا کہ حضرت والا نے حضرت میر اور حضرت نے کتابیں جو ہیں قلم بند فرمائی ہیں یہ عجیب و غریب بیان ہے گھر میں ہی پڑھا پھر ابھی صبح ایک دو پیج دیکھ کر آیا عجیب و غریب کہاں سے شروع کرنے سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا نام ہے مولا کریم کا افو کرم اللہ تعالیٰ ایسے رحیم ایسے کریم ایسے کریم کہ بس بتا نہیں سکتے فرما رہے تھے حضرت والا کیا پیاری بات ہے خیر تم میں عرض کر رہا تھا بیچ میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگو یہ کبھی نہ سوچو کہ میرے تو برے اعمال ہیں میں شیطان اور نالائق ہو کر کیا مانگ رہا ہوں <laughs> واہرے میرے شیخ سمجھ رہے ہو کہاں حاضر ہے دماغ یا کہیں اپنی چٹنی روٹی میں لگا ہوا ہے کہ میری شادی ہو جائے میرے <laughs> جاب لگ جائے خیر تو محرض کر رہا تھا جب یہاں پہ شیخ حضرت والا کی باتیں سنائے تھے مجدد کے سو سال میں ایک پیدا ہوتا ہے ان کی جب باتیں سنائی جائیں تو غور سے سننی چاہیے ہو سکتا ہے کوئی بات دل میں اتر جائے تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے خوب مانگو یہ کبھی نہ سوچو کہ میرے تو برے احمال ہیں میں شیطان اور نالائق ہو کر کیا مانگ رہا ہوں اپنی طرف دیکھو ہی مت عقل مند بندہ وہ ہے جو کریم کی شان کرم کو دیکھے سبحان اللہ اپنی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے عقل مند بندہ وہ ہے اور عقل مند بندی وہ ہے جو کریم کی شان کرم کو دیکھے مجدد الملت مجدد جو سو برس میں ایسا عالم اللہ بھیجتا ہے لو حضرت والا کی خود ہی آگئی بات سو برس میں ایسا عالم اللہ بھیجتا ہے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ توازو دکھاتے ہیں صاحب ہم تو بڑے گنہ گار ہیں ہمارا کیا ہوگا خدا ہمیں کیسے بخشے گا ہماری ساری زندگی ہماری تاریخ تو بڑی سیاہ ہے ہمارا ماضی بڑا بھیانک ماضی ہے نامہ اعمال میں سیاہ ہی سیاہ اعمال ہیں حضرت فرماتے ہیں بظاہر تو یہ شخص متوازو معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقتاً انتہائی متکبر ہے یہ اپنی خطاؤں کو اللہ کے کرم اور رحمت کے مقابلے میں عظیم الشان سمجھ رہا ہے اور اللہ کی رحمتوں کو گرا رہا ہے لاہ باللہ تمہاری خطائیں اتنی اہم ہو گئیں کہ تم اس کے مقابلے میں اللہ کی شان کرم کو بالکل ہی درجہ نہیں دے رہے حضرت نے اس موقع پر ایک قصہ بیان فرمایا ایک مچھر بیل پر بیٹھ گیا پھر اٹھ کر کہا معاف کرنا آپ کو تکلیف دی میں آپ کی اجازت کے بغیر بیٹھ گیا اور آپ کی کمر کو کرسی بنا لیا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں بیل نے ہنس کر کہا او بیوقوف اگر تو مجھے نہ بتاتا تو مجھے خبر بھی نہیں ہوتی کہ تو کب میرے اوپر بیٹھا اور کب اڑیا تیرے جیسے لاکھوں میں بیٹھے ہوں تو مجھے محسوس بھی نہیں ہوگا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے خلیفہ تھے علی گڑھ سے ایل ایل بی کیا ہوا تھا اور جون پور میں ان کا متا تھا اور الحمد للہ ہفتے کے دن حضرت والا کے ساتھ کھانا کھانے کی سعادت نصیب ہوئی وہ بڑا اچھا لمحہ ہوتا ہے آپ بچوں کو لے آئیں آپ حضرت کے ساتھ کھانا کھا لیا کریں مزہ آ جائے گا مفتی نعیم صاحب بھی ماشاء اللہ ٹیبل پہ ساتھ ہی کھا رہے تھے مولانا مفتی نعیم صاحب داروں کا تمال بہت بڑے اللہ والے ہیں وہ تو انہوں نے مٹایا ہوا ہے میں ایک ان کو بتا رہا تھا کہ اللہ والوں کے سچے اللہ والے ہوتے ہیں ٹوپی ووپی کپڑوں وپڑوں کی فکر نہیں ہوتی یہ تو ہمارے اثر جان بوجھ کے اپنے آپ کو ایسا رکھتے ہیں ٹوپی صحیح غلط وغیرہ تاکہ دنیا دار لوگ قریب آ جاتے ہیں نا کتنے لوگ آ جاتے ہیں وہ ایم ایس پاس اور فلاں پاس کہ بھائی ماشاء اللہ یہ صحیح رہتے ہیں <laughs> کچھ اللہ والے اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں وہ چپٹی ٹوپی پہنی رہتی ہیں مفتی نعیم صاحب کا عالیہ اور بس عام سے انسان کی طرح رہتے ہیں مگر ہیں بہت بڑے اللہ والے سات مہینے تو جیل میں رہے کتنا مجاہدہ سے گزرے چھ سات مہینے تک سورج نہیں دیکھا تو حضرت ان کا قدر کر رہے ہیں ماشاء دار افتاح کھولا ہوا ہے رئیس افتاح ہیں سترہ سال جو افتاح میں بیٹھے ہوں کیا ان کا رتبہ ہوگا کتنے افتاح میں بیٹھنے والے مفتی بنے ہو تو الگ اور مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ حضرت رحمۃ اللہ بہت اجل خلیفہ تھے مسیح الامت تھے یعنی جہاں بھی گئے جس کی داڑھی کو ہاتھ لگا دیا وہ اللہ والا داڑھی رکھ لی اس نے ہمارے وہاں سعودی عرب میں کالونی میں تشریف لائے تھے تو اتنے لوگوں نے ان کی داڑیاں رکھ لی ان کی یعنی میں تو اس وقت مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا دوسرے لوگوں نے بتایا اتنے لوگوں نے ان کی داڑیاں رکھ لی پھر ان کے خاص خلیفہ تھے حاجی فاروق صاحب <clears throat> وہ بھی ایسے ہی تھے شفیق الامت بہت رحم دل امت پہ رحم کرنے والے انہوں نے بھی جن کے گالوں پہ داڑھی ہاتھ رکھ دی گالوں پہ انہوں نے داڑھی رکھ لی وہ ہماری کالونی میں جدہ میں تشریف لائے تھے ان سے مفتی نعیم صاحب بیت ہوئے تھے اتنے بڑے عالم ہو کے غیر عالم سے مگر کس سے بیت ہوئے اس پہ شیخ کا رنگ چڑھا ہوا تھا یہ خاص بات مفتی نعیم صاحب کی بڑی اچھی ہے یہ انہی سے بیت ہوئے جن پہ رنگ چڑھا ہوا تھا شیخ کا تو مولانا مسی اللہ خان صاحب جلال آبادی پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا رنگ چڑھا ہوا تھا اور ان سے پھر حاجی فاروق صاحب سے بیت ہوئے بہرحال بتانے کا مقصد ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ کی بات آ گئی تو فرمائندے ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر عبدالحیہ صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں بھی جاتے تھے ان سے بھی خلافت ملی تو جب وہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کیونکہ ڈاکٹر تھے کلینک میں بیٹھتے تھے تو جیسے ہی کسی کو ختم ہوگی کلینک تو فرمایا تھے حضرت ہمارے موجودہ شیخ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دار عالیہ سے فرما رہے تھے جیسے ہی کلینک ختم ہوگی فوراً مجلس شروع ہو جاتی تھی ان کی <laughs> کلینک ختم کوئی مریض گیا نہیں اور مجلس شروع ہوئی ان کی ہر وقت مجلس چلتی رہتی تھی حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے بہت بڑی بات ہے یہ بتانی یعنی اتنے ان کو چوٹ لگی ہوئی تھی اللہ کی محبت کی کہ مطلب کرتے تھے یعنی ڈاکٹر تھے اور جیسے ہی ڈاکٹری ختم ہوئی فوراً اللہ کی محبت کی باتیں شروع کر دیتے تھے تو فرما رہے کہ پھول پور میرے شیخ سے ملنے آیا کرتے تھے کون ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ہم حکیم الامت کے دونوں خلافہ کا سنگم یعنی ملاقات دیکھتے تھے عجیب مزہ آتا تھا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ مسٹر تھے انگریزی داں کسی عربی مدرسے میں نہیں پڑھا تھا لیکن حکیم علمت کی صحبت کی برکت سے کیا سے کیا ہوئے کہ بڑے بڑے علماء مولانا رفیع عثمانی صاحب مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب وغیرہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حضرت کی جوتیاں اٹھاتے تھے ایک ایل ایل بی کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں اتنے بڑے عالم مفتی تفیظ مائی صاحب جو اس وقت شیخ الاسلام وہ بنے اس لیے کہ انہوں نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائیں تو نے پھر حضرت والا نے شعر لکھا ہے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق پھر کر دیا پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا تو جو اللہ کے لیے اپنے نفس کو مٹاتے ہیں مخلوق میں بھی اللہ ان کو چمکا دیتا ہے خدا تعلیٰ اپنی مخلوق میں بھی ان کو عزت عطا فرماتے ہیں چنانچہ حضرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فیصل آباد کے محدث لاہور کے محدث کراچی کے محدث علماء ان کی جوتیاں اٹھاتے تھے بالکل تینوں باتیں راس آ رہی ہیں کہ نہیں ہمارے شیخ پہ جامع شیف لاہور کے اتنے بڑے بڑے عالم حضرت کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں فیصل آباد کے اتنے بڑے عالم وہ ہمارے حضرت کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں کراچی کے تو علماء کو دیکھا ہی ہم نے ہمارے موجودہ شیخ کی میں بات کر رہا ہوں حضرت تو ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ کی بات کر رہے ہیں ہم اپنے شیخ شافر رزر عبداللہ محمد صاحب دارکات مالی کی بات کر رہے ہیں وہی باتیں آج حضرت پہ آ رہی ماشاء اللہ تو ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کراچی اتنا بڑا شہر اور نوے لاکھ سے زیادہ اس کی آبادی اس وقت تو خیر نوے لاکھ تھی اب تو کروڑ ہو گئی ہوگی <laughs> دو کروڑ ہوگی ان لاکھوں لوگوں کا پیشاب پخانا سمندر میں جس جگہ گرتا ہے وہاں سمندر کی ایک موج آتی ہے اور تمام کراچی کے پیشاب پخانے کو لے کر واپس چلی جاتی ہے لیکن سمندر کا پانی ناپاک نہیں ہوتا اسی سمندر کے پانی سے وضو کر کے ایک امام مسجد نماز پڑھاتا ہے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق موج کا یہ حال ہے ایک لہر کا یہ حال ہے ویو کا یہ حال ہے تو اللہ کی رحمت کا سمندر جو غیر محدود ہے اس کی موجیں بھی غیر محدود ہیں ہماری خطائیں ان کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہیں اسی طرح بارود بھی اللہ کی مخلوق ہے ذرا سی بارود پہاڑوں میں رکھ دو پہاڑوں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں تو کیا اللہ کی رحمت ہمارے توبہ اور استغفار کی برکت سے ہمارے گناہوں کے پہاڑوں کو نہیں اڑا سکتی اللہ سے توبہ استغفار کے بعد یقین رکھو یہ سب معاف کر دیتے ہیں اور اگر معاف نہ کرنا ہوتا ہے تو معافی سکھاتے بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معافی مانگنے کا اللہ نے طریقہ سکھایا واہ کہو واف عنا اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے اب اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو یہ کیوں سکھاتے جب بادشاہ صدر مملکہ خود مضمون بنا کر کسی کے یہاں رجسٹری کر رہا ہے کہ اس مضمون کی درخواست دو تو ملازمت مل جائے گی پھر بھی وہ شک و شبہ کر رہا ہے تو اس حماقت کا کوئی علاج نہیں ہے احمقوں کا کوئی علاج ہی نہیں ہے حماقت جو ہے قہر خدا بندی ہے اللہ اپنے قہر سے ہمیں بچائے مولا رومی رحمت اللہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی سے بھاگے جا رہے تھے کسی نے کہا آپ اتنا تیز تو کبھی نہیں چلتے فرمایا میں ایک احمق سے بھاگ رہا ہوں کہا آپ تو نبی ہیں آپ کو اللہ نے معجزات دیے ہیں کہ اندھے کو بینا کر دیں کوڑی پر ہاتھ پھیر دیں تو اچھا ہو جائے اسی طرح حماقت کو بھی ٹھیک کر دیجئے فرمایا حماقت جو ہے اللہ کا عذاب ہے اللہ کے عذاب کو نبی بھی نہیں ڈال سکتا اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے یہ خاص دعا کرو اللہ ہماری عقل میں سلامتی عطا فرمائے حکیم الامت کے تمام مواعظ کے بعد یہی دعا ہے اے اللہ ہمیں عقل سلیم فہم سلیم قلب سلیم عطا فرما کیسی حضرت ہمارے حضرت بھی یہ دعا کرتے ہیں اب بتائیے کتنا قرب بن رہا ہے حق تھانوی رحمۃ اللہ کی دعاؤں کا اور ہمارے حضرت کی دعاؤں کا عقل سلیم فہم سلیم اور قلب سلیم سمجھے عقل سلیم فہم سلیم اور قلب سلیم عطا فرما جب دل سلیم ہوتا ہے نا تو آنکھیں بھی سلیم ہو جاتی ہیں جب دل گندا ہوتا ہے تو تمام اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا قلب کو سلیم بناؤ تو جسم میں سلامتی آ جائے گی دل بادشاہ ہے جب بادشاہ بگڑ جاتا ہے تو سارے ملک میں فساد پیدا ہو جاتا ہے دل کو درست کرو اگر قلب سور گیا تو سارا جسم سور جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ وین فل جسد ادا صلاح الجسد و السد فسدت فصد الجسد اللہ وحی القلب تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے پھر جسم سے اچھے اچھے امال صادر ہوتے ہیں اور اگر وہ بگڑ جائے سارے جسم سے گندے امال صادر ہوتے ہیں دل گلستا تھا تو ہر شہر سے ٹپکتی تھی بہار دل بیابا ہو گیا عالم بیابا ہو گیا دل میں غم آ گیا تو پھول بھی کچھ اچھے نہیں لگتے مولا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جلال الدین رومی بہت بڑے اللہ کے عاشق اور عالم ایک شخص کانٹوں میں مسکرا رہا ہے اور ایک شخص پھولوں میں رو رہا ہے بلکہ خودکشی کی اسکیمیں بنا رہا ہے حالانکہ چاروں طرف پھول ہیں کیونکہ دل میں غم بھرا ہوا ہے اور جو کانٹوں میں ہنس رہا ہے اس کے دل میں کوئی ایسی خوشی ہے کہ کانٹے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اس لیے اہل اللہ کو خاص دل عطا کیا جاتا ہے نبیوں کے سینوں میں دل ہی تو دیا جاتا ہے یہ دل ہی ان کے اللہ کے سے خاص معاملے یہ دل ہی ہے دل ہی ان کا اللہ سے خاص معاملہ ہے جہاں سب کچھ ملتا ہے اگر جسم کو ملتا تو دنیا میں کوئی کافر ہی نہیں رہتا سب ایمان لے آتے لیکن بڑے بکسے میں ایک چھوٹا بکسا ہوتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا کہ اس میں کتنا قیمتی موتی ہے جسم تو بڑا بکسا ہے لیکن اس کے اندر چھوٹے سندوکچے میں جو چیز ہوتی ہے اس سے بڑے بکسے کی بھی قیمت لگ جاتی ہے اسی قلب کی درستی قلب کے سوارنے دل کے بنانوں کے لیے بنانے کے لیے خانقاہوں میں محنتیں کی جاتی ہیں بڑے بڑے انگریزی داں لوگ خانقاہ پہنچے ڈاکٹر صاحب ایل ایل بی اور خواجہ صاحب ڈپٹی کلکٹر پہنچے یہ لوگ کس لیے گئے تھے اسی دل کے بنانے کے لیے تو گئے تھے دل بنانے پر ہی تو ساری محنتیں ہوتی ہیں آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل سبحان اللہ جب یہ دل نیک بن جاتا ہے تو دل پاک ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ پاک ہیں پاک دل میں آتے ہیں قلب کی اصلاح تسکیہ نفس اسی لیے ضروری ہے اس لیے ضروری ہے دل ہی کی اصلاح کے لیے اہل اللہ کی صحبتیں اٹھائی جاتی ہیں دیکھیے انڈا جو ہے مرغی کی صحبت سے کہاں سے کہاں پہنچتا ہے کہ حیات آ گئی تو ٹوٹ مار کر باہر آ گیا بازے لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا حکیم محمد فرماتے ہیں جب کئی مریض کسی ڈاکٹر کے علاج سے اچھے ہو جائیں تو تم بھی اس سے علاج کرا کے دیکھو اس لیے کہتا ہوں سال دو سال کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر دیکھو کہ کیا تھے اور کیا ہو گئے آپ کا دل خود فیصلہ کرے گا اگر اللہ والوں کے پاس کچھ نہ ملتا تو لوگ کیوں ان کے پاس جاتے ہیں تو دوستوں اہل اللہ کی صحبتوں میں قلب سنورتا ہے اور دل بن جاتا ہے اور شقاوت اور سوئے قضا حسن قضا سے بدل جاتی ہے حیدرآباد میں یہ بات بتائی تھی مجھے تو بہت فائدہ ہوا تھا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبتوں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں مولا رومی نے اس کو اس انداز سے فرمایا کہ بیوقوف سے بیوقوف بھی سمجھ جائیں فرماتے ہیں اے اللہ قضا اور فیصلے کو بدلنا یعنی اللہ کے حکم کو بدلنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے کیونکہ آپ کی قضا آپ پر حاکم نہیں ہو سکتی آپ کی محکوم ہے لہٰذا ہمارے لیے آپ نے کوئی ایسی قضا لکھی ہو ایسا حکم لکھا ہو جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے تو آپ اس سوئے قضا کو حسن قضا سے بدل دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا سکھائی سبحان اللہ ہماری قسمت اگر خراب لکھی ہو تو آپ اس کو صحیح قسمت سے بدل دیجئے صحیح کر دیجئے اس کو کیونکہ آپ اپنے فیصلے پر حاکم نہیں محکوم نہیں آپ آپ اپنے فیصلے پر حاکم ہیں محکوم نہیں کہ فیصلہ کر کے ناوز باللہ آپ معطل ہو گئے کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا نہیں کوئی اور ان کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا لیکن جب اللہ چاہے اپنا فیصلہ خود بدل سکتے ہیں یہاں جان رومی کی دعا سنی ہے مولا رومی کو اللہ نے زبان بھی کیا غضب کی ادا کی تھی بک ذرا جان ماں سول قضا بمبر ماں راز اخوان الصفا اے خدا جلال الدین رومی کی جان سے ہماری جان سے تمام سوئے قضا جتنے برے فیصلے ہیں ختم کر دیجئے اگر آپ نے ہمیں جہنمی میں داخل کرنا ہے تو سوئے قضا کو حسن قضا سے بدل دیجئے میری جہنمیت کو آپ جنتی ہونے سے تبدیل فرما دیجئے اگر دعا سے اللہ کا فیصلہ نہ بدلتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہی نہیں سکھاتے اللہ عمّہ یہ معمولات صبح و شام میں لکھی ہوئی ہے مجھے یاد ہے الحمد میں ویسے ہی پڑھ لیتا ہوں جن کو یاد نہ ہو اس کو پڑھا اہتمام سے پڑھیں ایسی زبردست دعا ہے اللہ انی اعوذ بک من جہد البلائی در کے شقائی و القضائی قزائی و شماعت یعنی اللہ میں پناہ چاہتا ہوں جہد البلا یعنی مال کم ہو اولاد زیادہ ہو در کی شقا شقاوت سے یہ دل شقی ہو جائے بدبخت ہو جائے اور سو القضا یعنی میری میری جو ہے قضا بدل جائے جنتی کو جہنمی لکھ دیا جائے انسان مگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو جہنمی کو جنتی بھی لکھ دیتے ہیں وہ شماعت العدا دشمنوں کے جو ہے دشمنی سے پناہ چاہتا ہوں مفہوم بتا رہا ہوں فرما رہے ہیں اللہ کا فیصلہ اگر نہیں بدلتا تو سوئے قضا سے پناہ کیوں سکھائی گئی معلوم ہوا سوئے قضا کو حسن قضا سے اللہ بدل دیتا ہے سوئے قضا یعنی اللہ کا فیصلہ اس کو جہنم میں ڈالنا ہے حسن قضا اس کو جنت میں ڈالنا ہے آسان کر کے بتا رہا ہوں ورنہ اس کا تو بہت گہرے معنی ہیں علماء بتائیں گے باجو اس میں جو لکھی ہوئی بات ہے جو عوام کی سمجھ میں آ جائے وہ آپ حضرات کو بتا رہا ہوں ارے بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ آخرت بنانے کا یہ بہت پیاری بات تھی آخرت بنانے کا جو سہارا ملے کسی سہارے کو ہاتھ سے نہ جانے دو کیونکہ بڑا گاڑا دن آنے والا ہے اگر کوئی ہمیں کہتا ہے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے جنت مل جائے گی اب حضرت والا کا نزول دیکھیے اگر ہمیں کوئی کہتا ہے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے جنت مل جائے گی تو ہم تو ان کا پخانہ اٹھانے کو تیار ہیں جوتیاں اٹھانا کیا چیز ہے ہم انہیں دیکھیں گے بھی محبت سے کہ شاید ہمارا یہی عمل قبول ہو جائے ایک لکڑ ہارا جو لکڑی کاٹ کر آیا دریا پر وضو کر رہا تھا دریا کا پانی اس کی طرف سے بہ کر امام احمد بن حمبر رحمۃ اللہ کی طرف جہاں نشیر تھا وہاں جا رہا تھا جہاں وہ وضو کر رہے تھے اچانک اس کو خیال آیا اتنے بڑے عالم اللہ والے کا کو میرا وضو کا پانی لگ رہا ہے تو ادب کے خیال سے اپنی جگہ سے اٹھ کر امام صاحب سے نیچے کی طرف آ گیا کہ میرے وضو کا پانی امام صاحب اور وہ بھی کون امام احمد بن حمبل بہت بڑے عالم اور امام تھے ان کی طرف نہ چلے جائے پانی پانی ان کا اور ان کا پانی مجھے لگ جائے یعنی میرا پانی ادھر نہ چلے جائے بلکہ وہ چاہتے تھے ان کا پانی مجھے لگ جائے تو محدث عظیم اللہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرقات میں لکھتے ہیں جب اس آدمی کا لکڑ ہارا تھا ایک لکڑی کاٹنے والا جب اس کا انتقال ہو گیا کسی نے اسے خواب میں دیکھا پوچھا گھسیارے اے لکڑ ہارے تیرا کیا حال ہے اس نے کہا اللہ نے مجھ سے فرمایا میرے مقبول بندے امام احمد بن حنبل کا جو تو نے اس دن ادب کیا تھا اس ادا کو میں نے پسند کر لیا تھا اس کی برکت سے میں نے تجھے بخش دیا بعض وقت اللہ تعالیٰ ایک ادا پسند کر لیتے ہیں اس کی تمام برائیوں کو نیکیوں نیکیاں بنا دیتے ہیں یو بد دل اللہ حسنات اللہ جس کی کوئی ادا پسند کر لیتے ہیں تو گناہوں سے اسے توبہ استغفار کی توفیق دے کر اس کی جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو مٹا کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں اللہ کی عجیب شان ہے اللہ تعالیٰ کی اس لیے شاہ عبد القادر صاحب تفسیر موزین قرآن میں لکھتے ہیں اللہ نے عرش اعظم کے سامنے ایک جملہ لکھایا ہوا ہے یہ عجیب بات ہے اللہ تو ہے ہی رحیم کریم مگر جان بوجھ کے ایک تختی پہ ایک بات لکھوائی ہے عرش اعظم پہ عرش اعظم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے ان رحمتی سبقت غذا بھی میری رحمت میں اور میرے غصے میں دوڑ ہوئی غضب میں تو میری رحمت جو ہے آگے بڑھ گئی یہ اللہ نے اپنے سامنے کیوں لکھوایا ہوا ہے فرماتے ہیں یہ اللہ نے مراحی میں خسروانہ کے طور پر لکھوایا ہوا ہے اگر کوئی قانون کی روح سے نہیں بخشا جائے گا میں اپنے شاہی رحم سے اسے بخش دوں گا سبحان اللہ جیسے بڑے بڑے لوگ یاداش کے طور پر لکھ دیتے ہیں لکھ لیتے ہیں تو اللہ نے بندوں کی امید بڑھانے کے لیے یہ لکھوا دیا اللہ کو لکھوانے کی ضرورت نہیں اسے ہمیں امید دلانے کے لیے عرش اعظم پہ لکھوا دیا ہے کہ اللہ کی رحمت وہ اللہ کے غصے سے بڑی ہوئی ہے کیا کہیں اس کریم مالک پر جتنی جانیں بھی فدا کی جائیں کم ہیں اللہ کی شان رحمت تو دیکھو وہ کتنے ارحم و راہمین ہیں تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے عقل اور فہم کی سلامتی مانگنی چاہیے جو اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتی ہیں حکیم علومت فرماتے ہیں خالی کتابیں پڑھنے سے عقل میں سلامتی نہیں آتی بلکہ محض اپنے علم پر تقیہ کرنے سے اکثر پیج در پیج مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور آدمی دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے دلدل میں آدمی جتنا اچھلتا ہے اتنا ہی گہرائی میں چلے جاتا ہے لہٰذا ایک آدمی دلدل سے باہر ہونا چاہیے جو رسی ڈال کر دلدل میں دھسے ہوئے کو باہر کھینچ لے اسی طرح جب تک آسمان سے مدد نہ آ جائے زمینی دلدل سے کوئی نہیں نکال سکتا اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اسے بچا سکتی ہے یا کون بچا سکتا ہے وہ آسمانی لوگ جو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق رکھتے ہیں ان کی صحبت فائدہ کرتی ہے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا تھا کیا کسی ولی کو اختیار نہیں ہے کسی کو نسبت منتقل کر دیں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا وہ سوال بھی ایسے ہی پوچھا کرتے تھے <laughs> وہ پوچھ بھی کس سے رہے مجد عالم سے کہ کسی اللہ والے کو اختیار نہیں کہ نسبت پوری منتقل کر دے کسی کے اندر حضرت نے جواب دیا اختیار تو نہیں ہوتا لیکن ان کی صحبت میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرما ہی دیتے ہیں سبحان اللہ چنانچہ جون پور سے عبد الحفیظ شاعر تھانہ بھون گئے شراب پیتے تھے سفر میں تھوڑی تھوڑی دالی نکل آئی وہ بھی منڈا دی حضرت سے کیا حضور بیت کر لیجیے حضرت نے فرمایا میاں حفیظ تم آل انڈیا شاعر ہو تمہاری شہرت بھی میں نے سنی ہے تمہارا دیوان بھی شاید ہوا ہے لیکن جب تمہیں بیت ہی ہونا تھا تو یہاں آ کر یہ شاہی سبزہ کیوں کٹوا دیا جو تازہ تازہ نکل آیا تھا اختر کی اختر کی بات سنو یہ سرکاری سبزہ ہے یہ گال ہماری ملکیت نہیں ہے غلام کی ہر چیز مالک کی ہوتی ہے وہ سر سے پیرتا غلام ہوتا ہے لہٰذا اس گال کا مالک اللہ ہے جس طرح سے مالک چاہیں گے ویسا گال بنانا پڑے گا داڑھی منڈا کر آپ خود کو کتنے ہی آئینے میں اچھے لگیں اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہیں خوب سن لو اور قیامت کے دن داڑھی منڈانے والے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں پھر جانے کا خطرہ الگ ہے کیونکہ زندگی میں ایران کے دو سفیر آئے تھے ان کی داڑھی منڈی ہوئی تھی مجھے بڑی بڑی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نگاہ مبارک کو پھیر لیا تھا تو شفاعت کی امید رکھنے والوں یہ نیت تو کر لو کہ مرنے سے پہلے پہلے داڑھی رکھ لیں گے ابھی اگر داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں ہے تو یہ نیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے پہلے میرے گالوں کو ایسا بنا دیجئے کہ آپ دیکھ کر خوش ہو جائیں اور آپ کا نبی بھی دیکھ کر خوش ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں سکھوں سے سبق لو کسی سکھ نے کبھی نہیں سوچا کہ میں اقلیت میں ہوں مائنورٹی میں ہوں داڑھی والے تو کم ہیں ایک سکھ بھی کہیں ہوتا ہے تو دندناتا پھرتا ہے کراچی ایئرپورٹ میں نے ایک سکھ کو دیکھا حضرت والا فرما رہے ہیں کہ اس کے داڑھی بھی تھی اور پگڑی بھی تھی کوئی شرم محسوس نہیں اور ہمیں شرم آتی ہے داڑھی رکھتے ہوئے عبد تو عبد الحفیظ جونپوری نے عرض کیا آپ حکیم الامت ہیں اور میں مریض الامت ہوں کچھ لوگ فارغ الامت بھی ہوتے ہیں تو میں مریض الامت ہوں میں نے چاہا میرا تمام مرض آپ پر ظاہر ہو جائے اب انشاءاللہ کبھی اس طرح نہیں لگاؤں گا حضرت نے انہیں بیت کر لیا پھر ایک سال بعد حکیم علمت کا جونپور کا سفر ہوا حضرت وہاں بیان کے لیے تشریف لے گئے تھے میرے شیخ بھی اعظم گڑھ سے تشریف لے گئے تھے عبد الحفیظ جون پوری کی داڑھی خوب بڑی ہو گئی تھی حضرت تھانوی اللہ نے پہچانا ہی نہیں دریا فرمائے کون بڑے میاں ہیں <laughs> تو لوگوں نے بتایا کہ وہی عبد الحفیظ شاعر ہیں جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی تھی حضرت بہت خوش ہوئے آخری عمر میں دیکھیے کیسی قسمت بدلی ہے زندگی بھر کا شرابی کس طرح اور کیسی اچھی موت مرا اس طرح لوگ اہل اللہ کی صحبت میں حاضر ہو کر اپنی بگڑی بنا گئے میرے حضرت کی روایت ہے اس دیوار سے اس دیوار تک اور وہاں سے یہاں تڑپ تڑپ کے جاتے تھے استغفار توبہ کا ایک حال تاری ہو گیا تھا ان پر توبہ کرتے کرتے روتے روتے جان دے دی کمال دیکھیے اپنے دیوان میں مرنے سے پہلے تین شیر کا اضافہ بھی کر گئے میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمیں میں گناہوں کی گرا باری تو دیکھو کرے بیعت حفیظ اشرف علی سے بئیں غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو خیر انا کی تفسیر سنیے اللہ سکھا رہے ہیں ہم سے اس طرح مانگو مضمون معافی کا خود اللہ نازل فرما رہے ہیں جو سرکاری مضمون ہوتا ہے تو اس میں شبہ کرنے والا بھی مجرم ہے معافی نامہ اگر خود بادشاہ کی طرف سے آ جائے کوئی بادشاہ بھیجے بھائی یہ اس طرح مجھ سے معافی مانگو پھر کوئی اس میں شبہ کرے تو اس پر دفاع جرم عائد ہو جائے گا وہ اس قانون کے تحت پکڑ لیا جائے گا تم نے ہمارے کلام میں کیوں شک کیا بھائی ہم تو خود معافی کا مضمون نازل کر رہے ہیں سرکاری مضمون پر بھی تمہیں اطمینان نہیں جبکہ اس پر شاہ کے دستخط بھی ہیں وافو انا ہم سے کہو معاف کر دیجئے افون کے معنی ہیں محمون یعنی مٹانے کے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کی گواہوں کو ختم فرما دیجئے کیونکہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو چار نشان چار گواہ تیار ہوتے ہیں اور چاروں گواہ جو ہیں قرآن شریف سے ثابت ہیں نمبر ایک زمین یوم تو حد جس و اخبار رہا جس زمین پر انسان گناہ کرتا ہے وہ زمین گواہی دے گی اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں و و و یوما قالا اخبار اللہ جانتے ہو زمین کیا بولے گی فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو زبان دے دیں گے پھر زمین اپنے اوپر والے اعمال بیان کرے گی آج کتنے کوئی شیخ سے چھپا لے زمین تو قیامت ہے سب گواہی دے دے گی زمین پہ ہی تو سب گناہ ہو رہے ہیں انٹرنیٹ پہ جو بیٹھا ہوا ہے جو بدتمیزیاں ہو رہی ہیں جو <clears throat> جو ہے غصے ہو رہے ہیں جو جو طنز اور جھڑک رہے ہیں اور جو بدتمیزیاں کر رہے ہیں تو یہ زمین سب گواہی دے دے گی جیسے ٹیپ ریکارڈ بولتا ہے یہ لوہا پلاسٹک آخر زمین ہی سے تو پیدا ہوئے ہیں جب لوہے پلاسٹک کا ٹیپ ریکارڈ بول سکتا ہے تو یہ زمین بھی بولے گی نمبر ایک گواہ کون سا ہوگی زمین نمبر دو آزاد جن اعضاء سے ہم گناہ کرتے ہیں زبان سے جھوٹ بول دیا آنکھوں سے کسی عورت کو دیکھ لیا ہاتھوں سے انٹرنیٹ پہ واٹس ایپ پہ گندا میسج کر دیا گندی تصویر دیکھ لی سارے روز اعضا روز قیامت بولیں گے اس پہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جیسے ڈون کی خبروں پہ یقین آیا تھا کاوش اخبار کی اور بی بی سی نیوز پہ جنگ اخبار کی خبروں پہ تو قرآن پہ یقین نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ یاسین جو ہم پڑھتے ہیں الیوم نختم علی افواہم و تکلمنا منادیم اطشحد ورجل ہم دما کانو یک اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت ہم تمہاری زبان کو سیل کر دیں گے مہر لگا دیں گے اس کو تمہارے ہاتھ اور پیر سب بولنے لگیں گے اس نے یہ گناہ کیے تھے ہاتھ بھی بولے گا اور یہ پیر بھی زبان بولے گی ان کو زبان دے دیں گے اللہ تعالیٰ تو کیسٹ میں جب بھرا جاتا ہے تب نہیں بولتا اس کے بولنے کا وقت دوسرا ہوتا ہے جب اس کے بولنے کا پلے بٹن دبا دیتے ہیں تب بولنا شروع کرتا ہے تو ابھی تو سب ٹیپ ہو رہا ہے وہی اعضا جن کی لذت کے لیے گناہ کیے تھے وہی کان جن سے ساز اور گانے بری باتیں سنی تھی وہی آنکھیں جن سے حرام نظر بازی کی تھی وہی گواہی دیں گے چشم گویت کردام غمزہ حرام گوش گویا چیزام سول کلام کان کہیں گے ہم نے غیبتیں سنی موسیقی سنی لب گویا من چنی بوسی دام دس گویت من چنی دس ہونٹ ہوٹ گے ہم نے حرام بوسے لیے ہاتھ کہیں گے ہم نے چوری کی انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ دیکھی ویڈیو گیم کھیلے وقت ضائع کیا یہ سب گواہی دیں گے اور نمبر تین گواہ کون سے فرشتے دو فرشتے سی آئی ڈی کی طرح ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ رامن کاتبین یا لمن تفعلون اور چوتھا گواہ اعمال نامہ جس میں سب اعمال لکھے جا رہے ہیں جو فرشتے لکھ رہے ہیں ڈائری بن رہی ہے ہماری بہت بڑی ڈائری ہو گئی ہے ہمیں توبہ کر لیں گے وہ ڈائری صاف ہو جائے گی <laughs> بالکل کلین وائٹ ہو جائے گی تو آپ حاضر حضرت فرما رہے ہیں تو قرآن شریف میں کیا آ رہا ہے واف انا کی کیا تفسیر ہے جنوبینا اے اللہ ہمارے گناہوں کی گواہیوں اور نشانات کو مٹا دیجیے چاروں گواہوں کو اس مٹانے میں اس میں مٹانے کی درخواست ہے جتنے گواہ اے اللہ آپ نے ہمارے اعمال پر تیار کر لیے ہیں ان تمام گواہوں کو مٹا دیجیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ چار گواہ ہمارے اوپر قیامت کے دن پیش ہو جائیں گے تو کیا کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بگڑی کے چاروں گواہوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کیمیکل عطا فرما دیا اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بندوں کو ایک ایسا پاؤڈر دے دیا ہے اگر وہ گناہوں پر چھڑک دیا جائے تو گناہوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گئے سب گواہ ختم ساری ریل صاف اس آیت کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے جن پر قرآن شریف نازل ہو رہا ہے ان کی زبان سے کسی آیت کی تفسیر ہو تو پھر کیا ہی مزہ ہے فرماتے اذا تاب العبد انس اللہ ذنوبہ وانس ذالک جوارحہ من من حتى يلقى الله الله وليس عليه عليه شاهد كما قال والسلام جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے گناہ فرشتوں سے بلا دیتے ہیں جن آزاد سے گناہ ہوا تھا اس کے گناہوں کے نشانات اور گواہیاں بلا دیتے ہیں پھر یہ کہ پھر یہ ہمارے خلاف بول ہی نہیں سکیں گے اور جس زمین پر گناہ ہوا ہے اس زمین کو بھی بلا دیں گے اور رہ گیا نام امال تو صحیفے پر بھی جہاں جہاں گناہ لکھے ہوئے تھے وہ جگہ بھی صاف کر دیں گے دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں جو کسی پھانسی کے مجرم کو معاف کر دے اور کہہ دے اس کی جتنی فائلیں ہیں سب کے سب ختم کر دو اور اگر معاف بھی کرتے ہیں تو ان کی عدالتوں میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی الماریوں میں اس کے جرم کا تمام ریکارڈ محفوظ رکھا جاتا ہے آج کل انٹرنیٹ پہ کمپیوٹر پہ سیو کر لیتے ہیں سب لیکن اللہ جس کو معافی دیتے ہیں اس کے تمام جتنے ڈاکومینٹس اور گواہ بنے تھے اس کے جرائم کا تمام ریکارڈ ختم کر دیتے ہیں کیا سبحان اللہ کیسے پیارے اللہ ہیں اب اگر کسی صفحے سے کچھ مٹایا جائے اس کا نشان باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا لکوڈ لگا دیا کچھ وائٹو لگا دیا نشان آ جاتا ہے اس کے موٹا موٹا ہو جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کوئی چیز یہاں لکھی ہوئی تھی بعد میں مٹائی گئی لہٰذا اللہ نے اپنے طائبین بندوں کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے یہاں تک یہاں تک خیال فرمایا ان تمام جگہوں پر جو جو خالی جگہ تھی جو وائٹو لگایا جس ہمارے خیال میں ان جگہوں پر اللہ تعالیٰ جہاں جہاں گناہ لکھے ہوئے تھے اور وہ جگہ صاف کر دی گئی اور وہاں پر اللہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں جو آئندہ وہ کرے گا تاکہ کوئی شبہ بھی نہ کر سکے فاؤبت دل اللہ سید آتی حسنات اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا قیامت کے دن توبہ کرنے والے کو اللہ کے فضل و رحمت سے ہر بدی کے بدلے نیکی ملے گی یہ مضمون متعدد احادیث سے ثابت ہوتا ہے قیامت کے ایک آدمی لایا جائے گا یہ حدیث شریف لکھیے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے تھے اس میں یہ بات آئی ہے زہی کا حتہ بدت نواز کما قال علیہ وسلم قیامت کے ایک آدمی لایا جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے فرشتوں بڑے سے بڑے سے پہلے اس پر چھوٹے گناہ پیش کرو اس کے چھوٹے گنا پیش کیے جائیں گے ایک آدمی ہوگا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے اس کو مشکار شریف کی روایت ہے اس کے بڑے بڑے گناہ اسے چھپا دیے جائیں گے اللہ پوچھیں گے تم نے یہ گناہ کیے تھے چھوٹے چھوٹے گنا وہ کہے گا ہاں اللہ میاں اور دل میں ڈرے گا کہ اب تو بس جہنم میں ہی گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کے ہر صغیرہ گناہ کی جگہ پر نیکی لکھ دو اور یہ وہ نیکی نہیں ہوگی جو اس نے کی ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرمائیں گے یہاں نیکی لکھ دو اور ایک دوسری روایت میں ہے لیاتی ناسوئی یوم القیامتی بہت سے لوگوں کے ساتھ کرم کا یہ معاملہ ہوگا علامہ آلوسی فرماتے ہیں یو حاضہ کرم العفوی اس کا نام اف کریمانہ ہے کہ اللہ معافی بھی دے رہے ہیں اور گناہ کی جگہ نیکیاں بھی دے رہے ہیں کیسا کریم مالک ہے اس کریم کو دیکھ کر وہ کہے گا اللہ میاں میرے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں جب چھوٹے گناہوں پہ آپ نیکیاں دے رہے ہیں میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے کیا بات ہے میں ان کو یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو بیان فرمایا آپ علیہ السلاۃ والسلام ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک کھل گئیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہنس پڑیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کیا پیاری حدیث ہے ماشاء اللہ حضرت تھانوی اللہ فرماتے ہیں انت اللہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے فرشتوں کو حکم نہیں فرمایا کہ تم مٹا دو بلکہ اپنی طرف نسبت فرمائی کہ اللہ خود مٹائے گا فرمایا اس میں راز یہ ہے تاکہ فرشتے میرے گنہگار بندوں کو تانا نہ دے سکیں کہ تم تھے تو بڑے نالائق مگر ہم نے تمہاری خطاؤں کو مٹا دیا تھا فرشتوں سے بھی احسان نہیں فرمایا اور اپنے غلاموں کی آبرو کا اتنا لحاظ فرمایا ہر آدمی اپنی اولاد کے لیے بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کی کسی نلائگی کا اس کے دوستوں میں چرچا نہ ہو اللہ کی اس میں انتہائی رحمت ہے آگے فرمایا لنا اس کے معنی کیا وہ اظہار الجمیل و ستر القبی و القبی ہماری نیکیوں کو مخلوق پر ظاہر فرما دیجئے برائیوں پر ستاری کا پردہ ڈال دیجئے مغفرت کے لیے ستاریت لازم ہے علامہ آلوسی فرماتے ہیں جس کو اللہ بخش دیں گے تو دو نعمتیں اس کے لیے لازم ہیں اللہ احدن ضمبی کسی شخص کو اس کے گناہ پر مطلع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ولا یو قیامتی بھی القیامتی بھی قیامت کے لیے اس کے گناہوں کا مواخذہ بھی نہیں ہوگا یہ ہے مغفرت کا مفہون ہی یہی دونوں باتیں ہر باپ اپنے بیٹے کے لیے چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کی برائیوں پر پردہ ہو جائے اور کچھ اس کے نیک کاموں کی تشہیر ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ تو ہمارے خالق ہیں یہ تو اللہ نے سو میں سے صرف ایک رحمت دنیا میں نازل کی ہے ان اللہ میاد رحمت انزل منہ رحمت واحد بین الجنی والانسی والبہائمی والحوامی فبیہ یتعاطفون وبیہ یتراحمون وبیہ تعطف الوحش علی ولدیہ وخر اللہ تسعون و تسعین رحمت یوم کما قال ع سبحان اللہ کیا مشکا شریف کی حدیث متفق علیہ اللہ کی رحمت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی سو رحمتیں ہیں جس میں سے ایک دنیا میں آئی ہے جس کی برکت سے ساری دنیا کے ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں مائیں اپنی ممتا دکھاتی ہیں میرا بیٹا ہے بیوی شوہر سے لڑتی ہے میرے بیٹے پر اتنی سختی کیوں کرتے ہو حالانکہ بیٹا تو دونوں ہی کا ہوتا ہے کہتی ہے تم بھی تو بچپن میں ایسے ہی کھیلتے پھرتے تھے شفقت سے نصیحت کرو نرمی سے بھی سمجھا سکتے ہو کہیں اور زیادہ خراب نہ ہو جائیں حکیم الامت کے خلیفہ ہیں کراچی میں تھے ان کے تینوں بیٹوں میں سے کسی کی داڑھی نہیں تھی تو حضرت نے تو یہاں نام چھپا لیا ہمارے حضرت آپ لوگ بھی شاید جانتے ہوں تینوں بیٹوں کی داڑیاں نہیں تھیں ان میں سے ایک بیٹے کو تو میں جانتا ہوں ہماری آفس میں کام کرتے ہیں وہ وہ بوڑھے ہو گئے وہ تو اب بالکل ہی بوڑھے بالکل کمر چکی ہیں ڈاکٹر عبد عارف عارفی رحمۃ اللہ علیہ ان کے تینوں بیٹوں کی داڑیاں نہیں تھیں چالیس سال میں جو میں جہاں آفس میں کام کرتا ہوں حضرت والا کے خلیفہ ہیں اختر غازی احمد غازی صاحب کوئی لڑکی نہیں ہے بہت ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہیں ماشاء اللہ بہت اللہ حضرت میر صاحب نے تو جاب لگوائی تھی جب میں یہاں پر آیا تھا وہ ابھی تک چل رہی ہے وہ حضرت میسا رحمۃ اللہ کے دنیا کے احسانات بھی ہیں بہرحال تو تینوں بیٹے حضرت حکیم الامت کے خلیفہ بتائیے تینوں بیٹوں کی داڑھی نہیں کلین شیو اپ ٹو ڈیٹ مسٹر چالیس سال تک انہوں نے داڑھی نہیں رکھی کبھی حضرت نے نہیں فرمایا کہ داڑھی رکھ لو لیکن میں نے خود دیکھا کہ ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا تعلق رکھا ساتھ کھانا کھا رہے ہیں نوازشیں ہو رہی ہیں کسی نے کہا آپ اپنے بیٹوں کو داڑھی رکھنے کے لیے کیوں نہیں کہتے فرمایا کیا کہوں بھائی کیا ان کے بابا کی داڑھی خود انہیں یہ سبق نہیں دے رہی ہے کہ میری داڑھی ہے <laughs> بابا کی داڑھی دیکھ کر خود انہیں کیوں خیال نہیں آتا کہ اللہ نے ان کو بابا ان کے بابا کو کتنی عزت دی ہے کہ علماء ان کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں لیکن دعا مانگا کرتے تھے آج دیکھتا ہوں تینوں نے ماشاء اللہ داڑھی رکھ لی ہے ایسے پیارے لگتے ہیں تینوں بیٹے ماشاء اللہ تینوں کا تو مجھے پتا نہیں ایک ہی بیٹے وہ جو نورانی چہرہ ماشاء اللہ داڑھی رکھے ہوئے ماشاء اللہ تو خاموشی بھی کبھی ہدایت کر جاتی ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں دل کی بات آنکھوں سے پالی جائے گی بے سوالی بھی نہ خالی جائے گی سبحان اللہ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ فرمایا مجھے یہ شاہ محدث یہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی باتیں بڑی پیاری لگتی ہیں عجیب تھے یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ کے یہاں دہلی میں ایک پنڈت آیا کرتا تھا وہ وہیں کنویں کے ڈول سے پانی نکالتا نہاتا سورج کی پوجا کرتا سورج کی پوجا اور نہا دھو کر شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا تھا خدمت میں بیٹھتا تھا ان کی باتوں کو غور سے سنتا تھا اور مزہ لیتا تھا کچھ لوگ اللہ والوں کے پاس مزے لینے آتے ہیں کہ بڑا سکون ملتا ہے حضرت نے ساری زندگی کبھی اس کو نہیں کہا پنڈت جی یہ سورج کو کیوں پوچھتے ہو اس ولی اللہ والے خاندان میں آ کر تم غیر اللہ کی پوجا کیوں پوجا کرتے ہو لوگ کیا کہیں گے شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبد العزیز دہلوی کے پاس ایک پنڈت آتا ہے اور سورج کو پوچھتا ہے وہ منع بھی نہیں کرتے شاہ صاحب نے کبھی اس کو کچھ نہیں بولے مریدین سے البتہ ضرور فرماتے تھے کہ جو میرے پاس آتا ہے اس کے دل میں کوئی ایمان کا چراغ چھوٹا سا رہا ہے ورنہ کیوں آتا میرے پاس تو مولانا رومی رحمت الفرماتے ہیں حکیم جالینوس ایک مرتبہ صبح ٹہلنے جا رہے تھے اس کو دیکھ کر ایک پاگل مسکرایا اور آگ بھی ماری تو جالینوس فوراً لوٹ آیا اور دوا خانے کے ملازم نے کہا مجھے وہ دوا لا دو جس سے ہم پاگلوں کو علاج کرتے ہیں اس کی ایک خوراک جلدی سے لے کر آؤ اس نے کہا حضور ابھی تو آپ صحیح تندرست باہر گئے تھے واکنگ کرنے گئے تھے یہ پانچ منٹ میں آپ پاگل کیسے پاگل ہو گئے کہا مجھے دیکھ کر ایک پاگل ہنسا ہے <laughs> اس کا مسکرانا دلیل ہے کہ میرے اندر بھی ضرور کچھ پاگل پن ہے اس مثال سے مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر کسی اللہ والے کو دیکھ کر یا اللہ والوں کی شکل میں کسی کو دیکھ کر چاہے وہ نقل ہی کیوں نہ ہو حقیقت بھی نہ ہو کوئی خوش ہوتا ہے کہ شاید یہ اللہ والا ہو شاید پر بھی امیدیں بن جاتی ہیں دنیا میں بھی دیکھ لو دنیاوی معاملات میں تو شاید پر عمل خوب سمجھ میں آتا ہے جیسے کسی نوجوان نے شادی کے لیے کسی کو کہا کہ میرا کوئی سرپرست نہیں ہے تم میری شادی کرا دو وہ دھوکہ دے کر اس کی رقم اور مٹھائی کا ڈبہ بھی لے گیا تو وہ مایوس نہیں ہوتا پھر دوسرا کوئی امید دلاتا ہے تو اس کو بھی مٹھائی کا ڈبہ پیش کرتا ہے کہ شاید یہ میری شادی کرا دے گا اس شاید پر اگر اس کے کئی مٹھائی کے ڈبے بھی خرچ ہو جائیں تو وہ مایوس نہیں ہوتا لیکن اللہ کی محبت کی تلاش میں اگر کسی ایک سے دھوکہ لگ جائے تو ہمیشہ کے لیے سب مولویوں کو بدنام کرتے ہیں ارے بھائی تلاش کرو مگر رومی فرماتے ہیں کنکریوں کے درمیان ہی تو موتی چھپا ہوتا ہے در تگے دریا گوہر با سنگے ہاس فخر ہاں اندر میانے ننگے ہاس سنگ ہاں جمع ہے کنکریوں کی ہاتھ مارو گے تو دو چار کنکر پتھر بھی آ جائیں گے لیکن انشاءاللہ کبھی موتی بھی ہاتھ آ جائے گا یعنی انہی ذلیل لوگوں میں کوئی صاحب فخر بھی مل جائے گا اللہ والوں کے لباس میں کہیں دو چار مکار بھی مل سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ کبھی اصلی بھی مل جائے گا ہاتھ مارنے غوطہ خوری سے باز نہ ہو غوطہ لگاتے رہو ایک دن اللہ کو لازمن پا جاؤ گے انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے جس کو اللہ کی تلاش کی توفیق ہو گئی یہ علامت ہے کہ مولا اسے ملنے والا ہے یہ فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں یہ توفیق وہی دیتے ہیں ہماری تلاش ہماری طلب کی کیا حیثیت ہے ہم مٹی کے ڈھیلے ہیں اور کچھ نہیں محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز کا ضبط دیکھیے آج کوئی اتنا ضبط کر کے دکھائے یہ معمولی بات نہیں ہے کہنے کو تو آسان لگتا ہے لیکن اتنا بڑا محدث اتنا بڑا عالم اس کے سامنے روزانہ شرکی عمل ہوتا ہے اور وہ برداشت کرتا رہا کہ اگر اس کو ٹوکوں گا تو یہاں آنا بھی چھوڑ دے گا بھاگ جائے گا ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے کوئی نبی بخیل نہیں ہو سکتا جتنے انبیاء آئے ہیں سب کریم اور سخی ہوتے ہیں نبوت کے ساتھ بخل جمع ہو ہی نہیں سکتی ہمیشہ جب کھانا کھاتے تھے کسی نہ کسی کو بلا لیتے تھے آؤ بھائی ساتھ کھانا کھا لو ایک مرتبہ کوئی مسلمان نہیں ملا تو ایک کافر کو لے آئے ابھی اس نے بامشکل دو تین ہی لقمے کھائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اسلام لانے کی دعوت دے دی کیا تمہارا اسلام قبول کرنے کو جل چاہتا ہے بس یہ سن کر وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور لکما چھوڑ کر بھاگ گیا کیا آپ دو لکمے روٹی کھلا کر میرے ستر برس کا دھرم بدلنا چاہتے ہیں ابھی دو ہی لکمے تو کھائے تھے اور تیسرے لکمے میں آپ نے میرا مذہب خریدنا شروع کر دیا اللہ نے وہی نازل فرمائی اے ابراہیم اس کافر کو میں اس کفر کے باوجود ستر سال سے روزی دے رہا ہوں میں نے اسے اسلام پر مجبور نہیں کیا اور آپ نے دو لکمے میں اس کے مذہب کو خریدنا چاہا اتنی جلد بازی کیوں کی جاؤ اس کو بلا کے لاؤ ہمارا کافر ہے تو تمہارا تو کافر نہیں ہے ہمارا کافر ہے بس ابراہیم علیہ السلام دوڑے اس کو پکڑ کر لائے کہ بھائی واپس چلو اللہ نے اپنے خلیل پیغمبر کو تمہاری وجہ سے اتاف فرمایا اس نے تعجب سے پوچھا اچھا کیا واقعی مجھ جیسا کافر نالائق اور سرکش کے لیے اللہ نے اپنے خلیل کو ڈانٹا ہے میں ایسے اللہ ایسے کریم پر ایمان لاتا ہوں اور مسلمان ہو گیا تو میں اس کر رہا تھا شاہ ولی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اس ہندو کے شرک پر ضبط کرتے رہے یہاں تک کہ شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو یہ ضبط نصیب فرمائے اپنی رحمت سے تو بتائیے شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا وہ آتا رہا وہ انتقال فرما گئے اتنے بڑے بزرگ شاہ محدود دہلوی تو ان کی زندگی میں اسلام نہیں لایا لوگ اعتراض کرتے ہیں ارے بھائی یہ بھی کوئی بزرگ ہیں ان کے یہاں کیسے کیسے لوگ آتے ہیں فلاں آدمی پر بھی اتنے مہربان ہیں حالانکہ اس کے تو ایسے ایسے امال ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ مریضوں سے کہیں نفرت کی جاتی ہے مریضوں کو ہسپتال سے بھگایا جاتا ہے ان کا علاج کیا جاتا ہے ورنہ وہ کیا شفیق طبیب ہوگا جو مریضوں مریضوں سے نفرت کرے شاہ صاحب کے انتقال کے بعد شاہ محمد اسحاق تین نسلیں ان کی ولی اللہ تھیں شاہ ولی اللہ محدود کے تینوں نسلیں اللہ والی تھیں نہیں سات نسلیں تین نسلیں ذہن میں نہیں آ رہا تین غالباً حضرت والا کی بھی تین نسلیں اللہ والی ہیں شاہ صاحب کے انتقال کے بعد شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ کا زمانہ آ گیا آخر شاہ اسحاق صاحب کے ہاتھ پر وہ اسلام لے آیا وہ جو سورج کو پوچھتا تھا وہ اسلام لے کر آ گیا تو حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب نے کہا اگر تم نانا جان کی حیات میں اسلام لاتے تو وہ بہت خوش ہوتے تم نے بڑی تاخیر کر دی اس نے کہا صاحب اللہ کے ہاں سب وقت لکھا ہوا ہے دل میں اسلام اسی وقت لا چکا تھا اظہار کی ہمت نہیں ہو رہی تھی یہ اسلام لانا تمہارے ہاتھ پر مقدر تھا لاؤ ہاتھ بڑھاؤ اور کلمہ پڑھ لیا اس کے اسلام لانے میں شاہ عبد العزیز صاحب کی محنت شامل ہے یا نہیں اگر وہ اس کو ڈانٹ دیتے کہ کیا ہمارے سامنے یہ سب کفریات کرتا ہے بھاگ بھاگ یہاں سے تو اسلام قبول کرتا نہیں شاہ صاحب کی نظر دیکھو اللہ والوں کے جگر اور وسعت قلب کو کون سمجھ سکتا ہے سبحان اللہ یہ حضرت والا کا شعر ہے یہ وسعت قلب عاشقہ ارض و سما سے کم نہیں سبحان اللہ وہی بات ہے ہاتھی باندھ جس سے دوستی کرتا ہے اس کا دروازہ بھی بڑا بنا دیتا ہے اسی طرح اللہ جس کے دل کو اپنا بناتے ہیں اس کے قلب کو بھی اتنا بڑا بنا دیتے ہیں چرخ در گردش اسیر ہوش ماس باد بادہ در جوش گدائے جوش ماس رومی فرماتے ہیں اللہ والوں کے قلب میں سارا آسمان گردش کرتا ہے کیونکہ ان کے قلب میں جب مالک خالق آ جاتا ہے تو خالق اپنی مخلوقات ماں اپنی مخلوقات کے آتا ہے سارے آسمان و زمین اس کے قلب کے ادنا قیدی ہوتے ہیں اور یہ دنیاوی شراب کیا جانے مستی کو اس کی مستی اللہ والوں کی مستی کی گدا اور فقیر ہے اور آگے کے کی کیا معنی واف وقف النا ورحمنا ہے نا بس ختم ہو رہا ہے اس کے معنی کیا ہیں جب معافی ہو گئی مغفرت ہو گئی اب سکھا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا تمہاری خطائیں بخش دیں اب تو اب تو اب ہم سے رحمت کی درخواست کرو رحمت کیا چیز ہے پہلے میں حکیم الامت کی تفسیر پیش کرتا ہوں حضرت فرماتے ہیں رحمت میں چار نعمتیں شامل ہیں یعنی جس پہ اللہ کی رحمت ہو رہی ہے اس میں چار اس کو نعمتیں ملیں گی نمبر ایک توفیق تعداد گناہوں کی وجہ سے جو آپ نے عبادت کی توفیق چھین لی تھی ہر گناہ کا خاصہ ہے کہ اللہ سے دوری ہوتی ہے اور عبادت کی توفیق کمزور پڑ جاتی ہے لہٰذا جب آپ نے معاف فرما دیا تو توفیق تعاد جاری کر دیجئے نمبر دو فراقی معیشت معیشت میں کشادگی دے دیجیے نافرمانی گناہ کا ایک عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ گنہگار کماتا بہت ہے رات دن کماتا ہے مگر رزق میں برکت نہیں ہوتی نمبر تین بے حساب مغفرت کیونکہ اگر روز محشر حساب ہوا تو بھی خیریت نہیں ہے اس لیے یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ حاصب حساب حسیرہ اللہ قیامت کے آسان حساب فرمائیے آسان حساب کس کو کہتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں نے ہمارے اوپر عنایت فرمائی ہماری ہماری ماں نے ہمارے اوپر عنایت فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ اللہ سے آسان حساب مانگتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں فرمایا اے عائشہ آسان حساب یہ اس کو کہتے ہیں اللہ کے سامنے نامہ امال فرشتے پیش کریں اور اللہ اس پر ایک نظر ڈال دیں میں کوئی سوال نہ کریں فرمائے جاؤ بھائی جنت میں اس وقت کیا مزے آئیں گے کیسا کود کے آدمی جنت میں جائے گا اس وقت رفتار بھی عجیب ہوگی کبڈی مار بھاگے گا جنت کی طرف مستانہ غزل خاں شاداں فرہا جائے گا کہ واہرے میرے مالک کیا کریم مالک سے پالا پڑا ہے مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں اور کہ دنیا میں کیا کیا کیا تھا کوئی سوال ہی نہیں فرمایا فرمایا من نوکش عزیبا جس سے سوال جواب شروع ہوا اس کی خیریت نہیں ہے تو یہ دعا پڑھ لیا کرو اللہ حاصبنی حساب یسیرا نبی کی دعا ہے محبوب کے الفاظ ہیں محبوب کے الفاظ بھی محبوب ہوتے ہیں اور چوتھا نمبر کیا ہے دخول جنت یہ تو حکیم الامت کی تفسیر تھی جبکہ ورحمنا کی تفسیر علامہ علوسی رحمتہ اللہ نے کی ہے اے اللہ ہم پر وہ رحمت نازل فرما دیجیے المتفضل علینا بفنون العلی ما استحقاقینہ لی افانین القاب فن کی جمع فنون اور فنون کی جمع افانین ہے بہت زبردست عربی ادب کی بلاغت ہے اس میں اے اللہ ہم آپ ہم پر طرح طرح کی نعمتوں سے مہربانی فرما دیجئے جو بندہ اپنے عمال کی وجہ سے طرح طرح کے جرائم کی نحوس سے طرح طرح کے عذاب اور سزاؤں کا مستحق تھا معافی اور مغفرت کے بعد اب اس پر طرح طرح کی رحمتیں اور نعمتیں نازل کر دیجئے جس طرح جب بیٹے نے معافی مانگ کر ابا کو خوش کر لیا تو ابا سے اپنا جیب خرچ جاری کرا لیتا ہے تو اللہ میاں سکھا رہے ہیں کہ تم بھی اپنے ربا سے اپنا جیب خرچ پاکٹ منی جاری کرا لو اور کہو ور ہم اے ہمارے ربا ہم پر رحمت نازل فرما دیجئے اب اہل علم حضرات غور کر لیں وافو انا وقف ورحمنا میں ضمیر مستطر استعمال ہوئی تھی عربی گرامر کے مطابق اس میں ضمیر انتا پوشیدہ ہے اس کے معنی آپ کے ہیں اب جب معافی ہو گئی مغفرت ہو گئی اس پہ حضرت میر صاحب نے بہت مست ہوئے تھے اس بات پہ حضرت والا کی اب جب معافی ہو گئی مغفرت ہو گئی رحمت کی بارش ہو رہی ہے تو پردے اڑ گئے فرمایا تم لوگ جو اپنی نحوست گناہ کی وجہ سے حالات استطار میں تھے یعنی چھپے ہوئے تھے اب تمہارے اندھیرے ختم ہو گئے اب ضمیر مستضر استعمال نہ کرو کیونکہ معافی مغفرت اور نزول رحمت کے بعد اب تمہارے حجابات اٹھ چکے ہیں گناہوں کے اندھیرے چھٹ گئے ہیں پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے لہٰذا ہم سے براہ راست باتیں کرو اب زمین بارز استعمال کرو کہو انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں عربی زبان میں جب جبھی جب کوئی سامنے ہوتا ہے اب حجابات ہٹ گئے اب ہم تمہارے سامنے اب حضرت والا نے بڑا اچھا شعر یہاں فٹ کیا حضرت والا کی خاص بات تھی کیا ہوگا تیرے دید کی لذات کا عالم یہ ہے تیرے قدموں کے نشانات کا عالم کیا ہوگا تیری دید کا کی لذات یعنی آپ کے لدار کا کیا لذت کا عالم ہوگا جب تیرے قدموں کے نشانات کا یہ عالم ہے یہ چاند اور سورج ستاروں کو دیکھو ان کے نشانات کا یہ عالم ہے تو اللہ کی دید کا کیا عالم ہوگا لہٰذا آپ کہو مولانا انت مولانا کہے جاؤ کہے جاؤ اور ہماری حضوری کا لطف لیے جاؤ علامہ آلوسی نے انت مولانا کی تین تفسیریں کی ہیں انت سعید ہونا مالک ہونا و متولی امورینا آپ ہمارے آقا ہیں آپ ہمارے مالک ہیں ہمارے دنیا و آخرت کے تمام امور کے متولی ہیں ہمارا ہمارا آپ کا مالک اور غلام کا تعلق ہے ایسا تعلق کسی اور کو نصیب نہیں دنیا میں غلام اگر اپنی قیمت خود لگا لے اپنی قیمت ادا کر دے تو آزاد ہو سکتا ہے اس کو موت آ جائے تو غلامی سے چھوٹ سکتا ہے لیکن ہماری آپ سے بندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے اس قید کی اے دل کوئی میعاد نہیں ہے بولو بھائی اللہ سے کوئی اپنی گردن چھڑا سکتا ہے ہم آپ کو اتنا پیسہ کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیتے تھے تاکہ آپ کے بندے نہ رہیں زمین کے اوپر پور کے نیچے پن سراج کے اوپر میدان محشر میں بندہ ہمیشہ بندہ ہی رہتا ہے حضرت فرما رہے میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمت فرماتے تھے اگر سو بھی رہا ہے تو بھی بندہ ہے مسجد میں ہے تب بھی بندہ ہے دفتر میں ہے تب بھی بندہ ہے بیوی بچوں میں ہے تب بھی بندہ ہے ہر وقت آداب بندہ بجا لانے ہیں کسی وقت ان کو مت بھولو تم چاہو تو آسمان پر جھولو ان کو مت بھولو انت سید ہونا آپ ہمارے سید ہیں عرب میں آقا اور مالک کو سید کہتے ہیں سید سے مراد یہ غلط عقیدے والے شاہ صاحب نہ سمجھ لینا جو لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور اپنے آپ کو سید اور شاہ صاحب کہلاتے ہیں اس پر ایک لطیفہ سن لو پھر دعا کر لیتے ہیں ہندوستان سے مت ایک پیج ہے ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والوں میں خاندان روئی دھننے والا اور ایک حجام کا بھی تھا ایک روئی دھننے والا بھی تھا ایک خاندان اور ایک حجام بھی تھا ان دونوں نے اپنے اپنے آپ کو یہاں آ کر سید مشہور کر دیا پھر ان میں آپس میں شادی کا موقع آیا تو دھنیا کا لڑکا حجام کی لڑکی تھی لڑکی رخصت ہو کر جب شوہر کے گھر آئی تو دھنیا رات بھر فرش پر سویا چارپائی پر نہیں آیا کیونکہ تبلیغی چلے سے اس کے دل میں خوف ہوا کہ میرے ابا نے آل رسول کو دھوکہ دیا ہے اگلے دن لڑکی نے اپنی ماں کو سارا قصہ سنایا کہ میں چارپائی پہ بیٹھی رہی بیٹھی رہی اور شوہر صاحب فرش پر سوتے رہے شدہ شدہ بات مردوں تک پہنچی تو لڑکی کے باپ نے اپنے داماد سے ماجرا پوچھا اس نے اپنے سسر کو بھی وہی بتا دیا کہ میرے دل میں خوف خدا آ گیا ہے میں سید نہیں ہوں میں دھنیا ہوں یعنی روئی دھننے والا ہوں آپ سید ہیں میں آل رسول کے ساتھ ایسی گستاخی بےحد بھی نہیں کر سکتا تو لڑکی کے باپ نے اس کے کان میں کہا میاں کوئی فکر مت کرو ہم کون سے سید ہیں تو تو دنیا ہے تو دنیا ہے تو ہم بھی تو حجاب ہیں یعنی وہ اصلی نقلی بنے تھے کوئی وہ اتنا ادب کر رہا تھا بچائی لڑکی کے قریب بھی نہیں آیا ہوگی وہ سید کی وجہ سے جبکہ پھر اس نے کہا میں کہا فکر مت میں ظاہر ہوا تھا اپنی لڑکی پہ پڑی تو پریشان نے کہا تو تو دنیا ہے ہم بھی حجام ہے کوئی سید وید نہیں ہم پھر آپ حضرت والے درد دل والی دعا سنیے بس آپ دعا کر لیجئے اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنا بنا لیجئے یا اللہ آپ کا ذکر ہوا آپ کے گیت گائے گئے آپ کی محمد کی باتیں سنائی گئیں اپنی رحمت کے سو قبول فرما اے اللہ اختر کی معروضات و گزارشات کو قبول فرما آپ تمام سامعین سے میں اپنی صحت کی دعا کی درخواست کرتا ہوں میں بیمار ہوں دماغ میں ذوق رہتا ہے اس لیے آرام کی غرض سے میں ٹنڈو جام چلا آیا ٹنڈو جام کا بیان ہے اور اگلے جمعہ ہفتے اتوار سے کا سفر ہو رہا ہے حیدرآباد ٹنڈو جام مٹیاری اور نظامانی گاؤں وغیرہ کا ہمارے ارادہ تو فرمایا اس لیے آرام کی غرض سے میں ٹنڈو جام چلا آیا لیکن میں نے اپنا آرام اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ لوگوں پر قربان کیا آپ سب کی دعاؤں کی لالچ میں آپ سب کی دعا سے دعا کی درخواست ہے زبان اور علم اللہ نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی ہے تو قوت بیان بھی عطا فرما دے خاموش رہنے سے جی گھبرا جاتا ہے جی چاہتا ہے مرتے دم تک میں ان کے گیت گاتا ہی رہوں ان کی محبت اور مغفرت اور رحمت کی شانیں بیان کرتے کرتے اختر کی روح پرواز کر جائے اللہ ہم سب کو اپنا مقبول اور محبوب بنا لے ہمارے دلوں کو اپنے لیے منتخب اور قبول فرما لے اپنی ہدایت سے ہمارے دلوں میں فیصلہ فرما لے اپنے اولیاء اور دوستوں میں زندگی عطا فرما دے ہماری غفلت کی زندگی کو اپنی یاد ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ہماری غفلت کی زندگی کو اپنی یاد کی زندگی سے تبدیل فرما دے ہر سوئے قضا کو اپنی رحمت سے حسن قضا سے بدل دے یا اللہ ہمارے خاتمے کا ہمیں علم نہیں لیکن آپ علیم ہیں آپ کو علم ہے کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہونے والا ہے یا اللہ کا خدا نہ خاصہ کوئی سوئے قضا کا فیصلہ ہو تو اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں ہمارے لیے ایمان پر خاتمے کا فیصلہ فرما لیجیے دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائیے آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائیے آپریشن سے کینسر سے بلڈ کینسر گردے پتے کی پتے کی پتھری سے تمام خطرناک بیماریوں سے سر سے پیر تک محفوظ فرما سلامتی اعضا سلامتی ایمان سے زندگی نصیب فرما سلامتی اعضا سلامتی ایمان سے دنیا سے اٹھائیے میدان محشر میں عالم برزخ میں بے آبرو نہ فرمائیے عزت کے ساتھ رکھیے اے اللہ ہم آپ سے راضی و خوش آپ اے اللہ آپ ہم سے راضی و خوش ہو جائیے آج کل مجھے یہی دھن لگی ہوئی ہے اے اللہ آپ راضی و خوش ہو جائیے پھر ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز روزہ بھی قیمتی ہو جائے گا ورنہ ہزاروں نمازوں میں بھی آپ خوش نہ ہوئے ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے اپنی رضا کے اعمال کی توفیق عطا فرما یہ ہمارا آپس میں مل بیٹھنا یہ آپ کے نام پر ہوا ہے مختلف شہروں کے مختلف خاندانوں کے مختلف زبانوں کے لوگ ہیں آپ کے کلمے پر یہاں جمع ہوئے ہیں اس اجتماع کو قبول فرمائیے اپنے اور اپنے سے ہم سب کو جوڑ لیجئے ہم آپ کے نام پر یہاں جمع ہیں اپنے نام کے سب کے اور توفیر میں ہماری جانوں کو ہمارے قلوب کو اپنی ذات سے جوڑ لیجئے ایسا جوڑ لیجئے کہ ہمیں کوئی آپ سے ہٹا نہ سکے چھڑا نہ سکے ایسا چپکا لیجئے کوئی شیطان و نفس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 ماشاء اللہ دیدار شاہ آپ کے بیان آپ کے وہاں ماشاء اللہ شہر کا بیان ٹنڈو جان کا بیان آپ ہی ٹنڈو جان جاتے رہتے ہو نا اللہ تعالیٰ قبول کروائے ماشاء اللہ تین خواتین کانگریس کون سے سن رہی ہیں حیدرآباد کی روازی خان ماشاء اور نشہر و فیروز اور حیدرآباد کی چھ خواتین سن رہی ہیں ماشاء اللہ قبول فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ استعمال ہوتا